ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ امت کے دو بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں ایک صاحب عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے میں سے اقرا بن حابس حنزلی رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے اور دوسرے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قعقا بن سعید بن زرارہ کو امیر بنائے جانے کا مشورہ دیا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو ارشاد خداوندی عظیم تک ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا وہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا صحیح بخاری حدیث سمر سات ہزار تین سو دو